حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کی نماز فوت ہو جائے تو گویا اس اس سے کے گھر والے اور مال چھین لیا گیا امام ابو داود کہتے ہیں کہ عبید اللہ بن عمر نے حدیث کے لفظ وطیرہ کو اتیرا حمزہ کے ساتھ بیان کیا اور ایوب کے تلامزہ میں اس لفظ کے بارے میں اختلاف ہے یعنی کوئی واؤ سے بیان کرتا ہے اور کوئی حمزہ سے معنی دونوں کا ایک ہی ہے اور زہری نے سالم ان ابی ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وطیرہ بیان کیا ہے سننے ابو داود حدیث نمبر چار سو چودہ